حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو انہوں نے اپنے ایک حاکم کو ایک ڈیٹر لکھا تھا اس میں اور باتوں کے ساتھ ایک بات یہ تھی کہ نماز کا اہتمام کرو جو شخص نماز کو ضائع کرے گا تو اس میں تھا اس کے بعد ہوا لمحہ سواہ ازیا تو اس کے علاوہ چیزوں میں اور بھی ضائع کرے گا پاوا لما سوا ادیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے کوئی ریچول نہیں ہے کوئی فارم نہیں ہے وہ ایک یعنی اپنا اسپرٹ انکلکیٹ کرنے کے لیے ہے to inculcate divine spirit in yourself تو جو آدمی اس چیز کو جو اسپیڈ انکلکیٹ کرتی ہے اس میں کوتاحی کرے گا کہ اسپیڈ نہیں رہے گی تو میں بھی کوتا کرنے لگے گا تو نماز کا مقصد ہے اپنے اندر ڈیوائن اسپیڈ کو انکلکیٹ کرنا یعنی اپنے کو ٹریڈ کرنا اسی کو کہا تم فو لما سوا اور دیا تو دوسرے میں بھی وہ اور زیادہ کوتا ثابت ہوگا ازیا کے معنی ہوتے ہیں ضائع کرنے والا یعنی ویسٹ کرنے والا لیکن یہاں مطلب ہے کوتا ثابت ہوگا دماد کے بدلے ایک بڑا ماننا یہ ہے کہ جو فرسٹ لیول ہے نماز کا وہ تو کہ نماز میں خوشو ہو بہت زیادہ اسپریٹڈ نماز ہو یہ تو اول درجے کی نماز لیکن اگر آدمی کسی وجہ سے اسپریٹڈ نماز نہیں پڑھ پاتا تب بھی اسے نماز پڑھنا چاہیے یعنی نماز بائی روٹین تو بائی روٹین اگر پڑھتا ہے تب بھی ایک چیز ملتی ہے ایک ریمائنڈر کوئی خدا ہے میں اس کا بندہ ہوں تو پانچ وقت وہ ریمائنڈ کرتی ہے تو اگر کوئی شاید اسپرٹ والی نماز نہ پڑھ سکے تب بھی اس کو روٹی والی نماز تو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ روٹی والی نماز ریمائنڈ کرے گی اس کو ایک ریئلٹی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں تو اس چیز کو ربان کرتی رہے گی تو وہ بھی ایک درجہ ہے